نبی بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں قرآن کریم کی تیسرے پارے کی ایک آیت کریمہ بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میرے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تمام حکومتوں کا مالک ہے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت سے مالا مال کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلیل و خار کر کے رکھ دیتا ہے تمام کی تمام خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس آیت کریمہ کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ سناؤں غزوہ خندق کا موقع تھا تمام مشرقین مکہ تمام کفار قریش یہودیوں کی پوری جماعت نصارہ کی پوری جماعت سب ایک ہو گئے اور سب نے مل کر ارادہ کیا ایٹ اے ٹائم سب مل کر مدینہ پر اٹیک کریں گے اور مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے گویا ساری مخالفت والی طاقت سارے کفار ایک ساتھ ہو کر مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے اور سب نے مل کر ارادہ کیا کہ مدینہ پر حملہ کر کے اب مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ سب مقابلہ کرنے والے ہیں اور بہت بڑی طاقت لے کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے انہوں نے یہ اوپینین دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس کا بیسٹ طریقہ اس وقت یہ ہے کہ ہم مدینہ کے ارد گرد کھندکیں کھود دے ٹرینچ کھود دی جائے بڑے بڑے گڑے کھود دیے جائے اور اتنے ڈیپ اسے بنا دیا جائے کہ یہ مخالفین آ نہ سکے اور ان گڑوں اور ٹرینچ کی وجہ سے یہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ راہی مجھے پسند آ گئی چلو گھڑے کھودنا شروع کر دو ایسی کوئی ان کے پاس مشینری نہیں تھی کہ بڑی آسانی سے گڑوں کو کھود دیا جائے کدال لے کر پاوڑے لے کر ایکس لے کر انہوں نے گھڑوں کو کھودنا شروع کر دیا ہر ایک کھودے جا رہا ہے کھودے جا رہا ہے ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن گزر گیا ایمرجنسی ہے بہت جلدی میں یہ کام کرنا ہے کھانا بھی نہیں ہے بھوک کی حالت ہے اور یہی وہ موقع ہے کہ تین دن تک مسلسل کھودنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آ کر شکایت کی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں ہے بھوک ہے فاقہ ہے ہمارے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہے اور صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پیٹ سے چادریں ہٹا کر بتائے کہ ہمارے نبی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے پیٹ پر ہم نے پتھر باندھ دیا ہے میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں اس وقت ہمارے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا خاموش نگاہوں سے صحابہ کو دیکھا اور آہستہ سے اپنی چادر کو ہٹا دیا صحابہ کا بیان ہے ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ میرے نبی کے پیٹ پر تو دو دو پتھر بندے ہوئے ہیں ایسے فاقے کا عالم ہے ٹرینچ جا رہی ہے سب لگے ہوئے تھے بھوک کا عالم ہے اور اتنے میں ایک ایسی چٹان تھی ایک ایسا بڑا روک آ گیا تھا کہ صحابہ کوشش کر رہے ہیں وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی اور بھوکے ہیں ایسی کوئی چیز بھی موجود نہیں کی آسانی سے اس چٹان کے ٹکڑے کر دے انہوں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اچھا خاصا کام چل رہا تھا یہ ایک ایسی بڑی چٹان آ گئی ہے کہ جس کو ہم توڑنا چاہ رہے ہیں یہ ٹوٹ نہیں رہی ہے اور نتیجے میں ہمارا کام رک گیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی ہے یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقے سے ہے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے دو پتھر بندے ہیں ہمارے نبی نے اللہ کا نام لیا کدال اپنے ہاتھ میں لی ہے اور ایک زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درب لگائی ہے صحابہ کا بیان ہے نبی نے ضرب لگائی ہے چٹان کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں دو پیسس میں وہ چٹان ڈیوائیڈ ہو گئی اور اس وقت ہمارے نبی نے نے نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ چٹان پر درب ماری ہے اس کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اندر سے ایک روشنی نکلی ہے ایسی روشنی نکلی صحابہ بیان کرتے ہیں اس روشنی سے مدینہ منور ہو گیا اور جب وہ چٹان کے دو ٹکڑے ہوئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تکبیر نکلی اللہ اکبر اور صحابہ کرام نے بھی فرمایا اللہ اکبر ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہو جب میں نے یہ کدال ماری ہے جب وہ ٹکڑے ہوئے ہیں وہ روشنی نکلی ہے اس روشنی میں مجھے ایران کے محل اور عمارتیں دکھائی دکھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب ماری اب جب دوسری مرتبہ مارا ہے پھر روشنی نکلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر تمام صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر اور ہمارے نبی نے فرمایا اب جب روشنی آئی ہے میری آنکھوں نے دیکھا مجھے اس میں روم کے سرخ محل دکھائی دیے ہیں روم کے بڑے بڑے پیلس مجھے دکھائی دیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری درب ماری ہے جب تیسری درب ماری اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر روشنی دکھائی دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب مجھے روشنی دکھائی دی اس میں مجھے یمن کے بڑے بڑے محل نظر آئے ہیں گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روشنی میں مجھے یہ بشارت دی ہے کہ ایمان والو ایران بھی تمہارا ہوگا روم بھی تمہارا ہوگا یمن بھی تمہارا ہوگا اور اس کے محلات تمہارے نصیب میں آئیں گے یہ جب واقعہ ہوا ہے تو جو مدینہ کے منافقین تھے ہیپوکرٹس جو مدینہ کے تھے وہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے وارے واہ تمہارے نبی کو تو مدینے میں یمن کے محل دکھائی دے رہے ہیں ایران کے محل دکھائی دے رہے ہیں تمہارے نبی کو روم کے بڑے بڑے کاسل دکھائی دے رہے ہیں ایک طرف تمہارے نبی ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف اس نبی کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گڑے کھود رہے ہیں ٹرینچ بنا رہے ہیں ایک خبر ملی کہ دشمن آنے والا ہے اتنے اتنے ڈیفنسیو ہو گئے اتنے گھبرا گئے کہ مدینے میں گڑے کھودنے لگے اور دوسری طرف ایسی باتیں کرتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے مدینہ کے منافقین ہپوکرٹس جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی کو فرمایا گیا اے میرے محبوب یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کی پ پرواہ نہ کرنا ان کے کی پرواہ نہ کرنا اللہ کا وعدہ ہے وہ تمہیں دیتا رہے گا اور جو وعدہ کیا ہے تمہیں ملے گا ہاں تم کام یہ کرو یہ دعا ہم نازل کر رہے ہیں تم بھی پڑھنا شروع کر دو اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دے دو اس وقت یہ آیت کریمہ نادل ہوئی اور یہ آیت ایکچولی ایک دعا ہے جس میں فرمایا گیا قل کہہ دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشا وتنزع الملک من تشا وتعز من تشا وتذل من دل تشا یہ دعا ہے کہ میرے نبی کہہ دو اللہ حکومتوں کا مالک ہے چاہے گا تو بڑی بڑی بادشاہت دے دے گا چاہے گا تو بادشاہت کو کو چھین لے گا وہ عزت ذلت میں بدل سکتا ہے ذلت کو عزت میں بدل سکتا ہے چاہے گا تو عزت دے گا چاہے گا تو ذلیل کر کے رکھ دے گا ساری طاقتوں کا وہ مالک ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے آگے قرآن کہتا ہے تو فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے دن ہوتا ہے رات آ جاتی ہے رات ہوتی ہے دن ہو جاتا ہے اللہ وہ ذات ہے مردے سے زندے کو نکالتا ہے زندے سے مردے کو نکالتا ہے انسان انسان سے نطفے کو نکالتا ہے جو مردہ ہے اسی مردے سے انسان کو زندہ بنا دیتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو جو جانوروں سے پرندوں سے مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے انڈا مردہ ہے اسی انڈے سے مرغی کو نکال کر مردے سے زندہ نکالتا ہے یہ اللہ ہے اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرنا شروع کر دے صحابہ نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دے اور دنیا نے دے دیکھا وہ دن آیا اللہ نے ایران پر بھی ہمیں حکومت دے روم پر بھی ہمیں حکومت دے یمن پر بھی ہمیں حکومت دے اور عراق کو بھی ہمارے کنٹرول میں داخل کر دیا تو بہرحال ایک بڑی زبردست آیت ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں عزت دینے والا اللہ ہے ذلت دینے والا اللہ ہے ساری دنیا کسی کو ذلیل کرنا چاہے اگر اللہ عزت دینے پر آئے دنیا اس کے بال کو بھی باقا نہیں کر سکتے اور اگر اللہ کسے ذلیل کرنے پر آ جائے لاکھ کوشش کر لو وہ زلیل ہو کر رہے گا عزت دینے والا بھی مولا ذلت دینے والا بھی مولا میرے بھائیو آج کا زمانہ یہ ہے ہم میں سے کون ایسا ہے جو زلیل ہونا چاہتا ہو دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو ہر ایک کو یہی فکر ہے مجھے عزت ملے لوگ مجھے عزت سے پکارے عزت کے ساتھ میرا معاملہ کیا جائے ارے چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی ذلت کو برداشت نہیں کرتا وہ بھی چاہتا ہے مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے عزت سب کو پیاری ہے ہر ایک چاہتا ہے عزت اسے سے مل جائے ذلت کوئی پسند نہیں کرتا ذلیل ہونا کوئی پسند نہیں کرتا رسوا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا عزت سب کو محبوب ہے ذلت سب کو مبغوز ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے آخرت میں بھی عزت ملے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی مشقتیں اٹھانا پڑے گی اپنے آپ کو پیسنا پڑے گا یہ کہا جاتا ہے نا ہینا رنگ لاتی ہے پا پتھر پر پیس جانے کے بعد پتھر پر پیسو تب جا کر ہی رنگ لاتی ہے اسی طرح محنت اور مشقت اٹھاؤ گے اپنے آپ کو ایسا بناؤ گے جس پر پروردگار راضی ہے تو خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اللہ آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے گا اور عزت دو قسم کی ہے ایک دنیا کی ایک آخرت کی دنیا کی جو عزت ہے وہ ناپائے دارے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے دنیا میں تو کئی لوگوں کو عزت ملی قارون بھی عزت والا تھا فرعون بھی عزت والا تھا نمرود بھی عزت والا تھا بختنصر بھی عزت والا تھا شداد بھی عزت والا تھا لیکن وہ چند دن کی زندگانی تھے اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے ان کی عزت بھی ختم ہو گئی اور اللہ نے ذلیل و برباد کر دیا اور ایک عزت آخرت کی عزت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے تو آخرت کی عزت بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ہاں دنیا میں عزت کا حاصل کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے یا یہ آخرت کی عزت کے مخالف نہیں ہے دنیا میں اگر اللہ کسی کو عزت دے دیتا ہے بہت بڑی بات ہے اللہ نے کسی کو دنیا میں پریسیڈنٹ بنا دیا چیئرمین بنا دیا چیف بنا دیا لارڈ بنا دیا ایم پی بنا دیا کاؤنسلر بنا دیا کوئی بڑا عہدہ اسے مل گیا وہ صدر بن گیا اس کے بڑے بننے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں اونچی پوزیشن چاہے تمہیں مل جائے دین کو کبھی فراموش نہ کرنا اگر دین کا بھی خیال رکھا اور دنیا میں بڑے عہدے پر رہا دین پر چلے گا نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی عزت کے ساتھ اسے آخرت کی عزت بھی نصیب فرمائیں گے لیکن میرے بھائیو آج عزت کی ڈیفینیشن بدل چکی ہے آج دنیا میں عزت والا اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو دولت ہو پیسہ ہو روٹی کمانے کے ذرائع موجود ہو زندگی میں عیش و آرام کرنے کے اسباب موجود ہو دنیا اسے عزت والا کہتی ہے اور جو اس میں فیل ہو گیا مال اس کے پاس نہیں ہے دولت نہیں ہے عزت نہیں ہے روٹی کمانے کے لیے بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے دنیا اس کو والا کہتی ہے حالانکہ یہ عزت اور ذلت کی ڈیفینیشن نہیں ہے عزت تو اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے یہاں پر معزز ہو اور زلیل اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے یہاں پر زلیل و خار ہو ہر زمانے میں یہ ہوا عزت اور ذلت کی ڈیفینیشن میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہے سیدنا نو علیہ سلاتو کا زمانہ ہے نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی آ جاؤ ایمان لے آؤ سچے راستے پر آ جاؤ قوم نے جواب کیا دیا نؤمن نینو الارذلون نو ہم تم پر کیسے ایمان لائے یہ غریب لوگ یہ مسکین لوگ یہ مفلس لوگ یہ معمولی معمولی دھندے کرنے والے لوگ یہ تمہارے اوپر ایمان لا چکے ہیں ان کو تم تمہارے پاس بٹھاتے ہو ان کے بازو میں تم ہمیں بٹھاؤ گے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ذلت والے لوگ ہیں ذلت والوں کے ساتھ ہم عزت والے نہیں بیٹھیں گے اس لیے کہ یہ غریب اور مفلس لوگ ہیں کوئی موچی ہے کوئی چمار ہے ہے کوئی جولہا ہے یہ معمولی معمولی نوکری کرنے والے زلیل لوگ ہیں ان زلیلوں کے ساتھ میں ہم عزت والے نہیں بیٹھیں گے اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا گویا ان کی سمجھ یہ تھی سوچ یہ تھی کہ جو غریب ہے وہ ذلیل ہے جو معمولی دھندا کرتا ہے وہ ذلیل ہے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا يعملون حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ ذلیل لوگ ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ ذلیل لوگ ہے ارے عزت والا کون ذلت والا کون ربی کہ اس کا حساب کرنے والا تو میرا پروردگار ہے میرا رب کہے گا یہ عزت والا یہ ذلت والا ہم تم ڈیفائن نہیں کر سکتے کون عزت والا کون ذلت والا حضرت علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بات بالکل غلط ہے وہ میں ایمان والوں کو دھکا نہیں ماروں گا ایمان ان کے پاس ہے یہی سب سے بڑی عزت والے ہیں تو نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی بات سمجھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آؤ وہاں بھی یہی مس انڈرسٹینڈنگ وہاں پر بھی یہی رانگ ڈیفینیشن چل رہی ہے اتبا شبیہ اور اتبا شیبہ ابن ربیہ یہ سب آئے ابو طالب چچا کے پاس اور کہنے لگے کہ تمہارے بھتیجے کو یہ کہو کہ اگر وہ ہمارے سامنے دین کی باتیں کرنا چاہتے ہیں اگر اسلام کو ہمارے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں ہم ریڈی ہیں فیس ٹو فیس بیٹھیں گے ان سے باتیں سنیں گے دین معلوم کریں گے لیکن ہماری کنڈیشن یہ ہوگی کہ جو غریب مسکین صحابہ جو ذلیل قسم کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ہٹاؤ انہیں بھگاؤ ہم عزت والے لوگ ہیں یہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں ہم ذلیلوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے اگر یہ ان لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے جب چچا ابو طالب نے یہ میسج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ میری باتیں سنیں گے ضرور اسلام کو سمجھیں گے اسلام کو سمجھیں گے اسلام قبول کریں گے اور یہ بڑے بڑے سرداروں نے اگر ایمان قبول کر لیا تو میجورٹی پھر میرے بات کو مان لے گی اور کئی لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ تو میری بات سن کر مان لیں گے اگر ایمان میں نے ان کو سمجھایا اور جو میرے قریب میرے صحابہ بیٹھتے ہیں وہ تو میرے اپنے ہیں ابن یاسر میرا ہے بلال میرا ہے سہیب میرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ سب میرے ہیں اگر میں انہیں سمجھاؤں گا یہ سب کے سب چلے جائیں گے تو کتنی اچھی بات ہو میں ان کو ہٹا دو ان کو بلا لو اور ان کے ساتھ میں بات چیت ہو جائے مفسرین کرام یہاں تک نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ریٹن اگریمنٹ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ ہم آ گئے اور پھر یہ غریب آ جائے کوئی زلیل اور غریب ہمارے قریب نہیں آئے گا اگر یہ ریٹرن اگریمنٹ ہوتا ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس پر راضی ہوتے ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا ان کو بلانے کا فیصلہ کر لیا یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ جو ریٹرن اگریمنٹ ہے اس پر آپ سائن کر دو اور میری طرف سے دستخط کر دو سب کچھ طے ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو ہٹایا جائے گا کافروں کو بلایا جائے گا اگریمنٹ ریڈی ہونے والا تھا ادھر جبرائیل علیہ السلام آیت کریمہ لے کر نازل ہو گئے قرآن کی طرف سے میسج آیا يُرِيدُونَ وَجْهَا اے میرے محبوب یہ کیا ہو رہا ہے ایسا مت کرنا یہ لوگ جو رات دن اللہ کو پکارتے ہیں جو ایمان والے ہیں آپ کے اپنے ہیں آپ کے وفادار ہیں کیا آپ انہیں دھکا دے دو گے کیا تم انہیں نکال دو گے نہیں میرے محبوب نہیں یہ تو میرے سلیکٹڈ بندے ہیں انہیں اپنے پاس بٹھا کر رکھو اور وہ لوگ اگر گمنڈ کرتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں تو نہ آئے وہ ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا لیکن اپنوں کو اپنے سے دور مت کرنا ان کے دل میں تو ایمان موجود ہے کریمہ نازل ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اگریمنٹ کو ڈال دیا اور فرمایا کہ نہیں میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے اللہ کی طرف سے کہا گیا وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کہ جب ایمان والے تمہارے پاس آئے تو انہیں تو تم یہ میسج دو اللہ تم پر سلام بیچتا ہے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر کرتا ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی بتلا دیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تم ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ عزت والا ہے یہ ذلت والا ہے اور یہ جو رونگ تعریف لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مال والا ہے تو عزت والا ہے غریب ہے تو ذلت والا ہے قرآن نے منع کر دیا فرمایا میرے یہاں تو عزت والا وہ ہے جو اللہ کا بن جائے اللہ ہی کے لیے عزت ہے اللہ کے نبی کے لیے عزت ہے اور جو اللہ نبی پر ایمان لائے وہ عزت والا ہوا کرتا ہے تو یہ ساری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ عزت کسے کہتے اور ذلت کسے کہتے ہیں اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ کہتا ہے نا شاعر ارشاد کبریا ہے اعلان مصطفیٰ و تو من منتشا و تو ذل من منتشا کہ اللہ کا یہ اعلان ہے نبی کا یہ فرمان ہے عزت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے اللہ عزت دینے پر آتا ہے ایسی عزت دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے جی ہاں مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نیک ہوتے ہیں جو لوگ اللہ نبی کے فرمان پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اے جبرائیل جبرائیل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہو جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر لے اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ اب آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں اے لوگو تم بھی محبت کرو چنانچہ تمام آسمان والے اس بندے سے اور بندی سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اللہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں یہ جبرائیل اب میں اس کی محبوبیت کو زمین والوں میں بھی ڈال دیتا ہوں تم زمین والوں میں بھی اعلان کر دو جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اعلان کرتے ہیں اے لوگو اللہ اس بندے بندی سے محبت کرتا ہے میں اس بندے بندی سے محبت کرتا ہوں سارے آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں اے زمین والوں تم بھی ان سے محبت کرو اور اللہ اسے دنیا والوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے مسلم شریفی کی روایت میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے فخر کرتا ہے گھمنڈ کرتا ہے تکبر کرتا ہے اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں اے جبرائیل اس بندے سے اس بندی سے میں نفرت کرتا ہوں جبرائیل تو بھی اس سے نفرت کر اللہ حفاظت فرمائے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اللہ فرماتے جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جبرائیل اس سے نفرت کرتے ہیں اے آسمان والو تم بھی نفرت کرو سارے آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل اب میں نے اس کی نفرت کو زمین والوں میں بھی ڈال دیا ہے جاؤ زمین پر بھی اعلان کر دو جبرائیل علیہ السلام آ کر اعلان کرتے ہیں اے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جبرائیل اس سے نفرت کرتے ہیں فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں زمین والوں تم بھی اس سے نفرت کرو اور نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دیتا ہے جو اسے دیکھتا ہے ذلت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سچ فرمایا تو عز منتشا و تو من منتشا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل و خار کر کے رکھ دیتا ہے اور یہ تو آئے دن ہم سنتے ہیں کہ حکومت پر بیٹھا ہے بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے لاکھوں اور ہزاروں کا مجمع اسے سلام کرتا ہے لیکن جب اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے کرسی چھوڑ کر بھاگتا ہے بدن پر کپڑے بھی باقی نہیں رہتے اس طرح بھاگتا ہے اور ساری دنیا کے سامنے زلیل و خار ہو جاتا ہے ایسے تو آئے دن واقعات ہم سن سکتے ہیں اور سنتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں عزت کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے میں تقوی میں تہارت میں توازو میں انکساری میں آجیزی میں دنیا والوں سے محبت کرو ہر ایک کا حق ادا کرو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دنیا میں بھی عزت والا بنائے گا آخرت میں بھی عزت والا بنائے گا گا انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم بن رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے بڑے اللہ کے ولی گزرے حضرت ابراہیم بن رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا خواب میں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا فرشتے کے ہاتھ میں ایک پوری لسٹ تھی فہرست تھی ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرشتے سے پوچھا کس کے نام لکھے اس لسٹ میں کون ہے اس فہرست میں فرشتے نے کہا یہ ان لوگوں کے نام ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے نام ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس فرشتے سے ارے ذرا دیکھنا میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں میرا نام محبت کرنے والوں میں ہے یا نہیں ذرا دیکھ فرشتے نے فہرست کو دیکھ کر کہا کہ ابراہیم تمہارا نام اس میں کیسے آئے گا تم کیسے اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے تم تو رات دن مخلوق میں پھنسے ہوئے ہو لوگوں کے درمیان میں رہتے ہو لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہو لوگوں کی فکر میں لگے ہوئے ہو تمہارا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں کیسے آئے گا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوابی میں میں نے اس فرشتے سے کہا کہ کوئی بات نہیں اگر میرا نام اس میں نہیں لکھا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو کم از کم اس میں تو لکھ دے کہ میں اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں اگر میں اللہ سے نہیں محبت کرتا ہوں تو کم از کم اس لسٹ میں تو ڈال دے کہ میں اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے اتنا خواب تھا اور اچانک آنکھ کھل گئی خواب توڑ گیا فرماتے زمانہ گزر گیا میں پریشان رہا ایک دن پھر سویا ہوا تھا خواب میں فرشتہ نظر آیا فرشتے کے ہاتھ میں لسٹ ہے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے فرشتے کو پوچھا کہ لسٹ کس چیز کی ہے فرشتے نے کہا آج میں وہ لسٹ لے کر آیا ہوں کہ جس میں ان لوگوں کے نام ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کے نام ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے ابراہیم ندم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ذرا دیکھ میرا نام ہے یا نہیں فرشتے نے لسٹ کو سامنے کر دیا اور فرشتے نے کہا کہ پوری لسٹ میں سب سے پہلا نام تمہارا ہی لکھا ہوا ہے کہ تم وہ ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے ابراہیم میں ندم رحمت اللہ علیہ فرماتے میں حیران ہو گیا میں نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے تو فرمایا اللہ یہ کہتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کیا کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور فہرست میں ان کا نام ہی پہلے ہوا کرتا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عزت دے گا اگر ہم لوگوں کے ساتھ میں اخلاق سے پیش آئے محبت سے پیش آئے لوگوں کے حقوق کی ادا کرنے کی فکر کرے اور اللہ تبارک و تعالی انہی چیزوں پر ہمیں ایسی سرخروئی نصیب فرمائے گا ایسی کامیابی نصیب فرمائے گا عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے جب ایک ایمان والا جھکتا ہے توازو اختیار کرتا ہے اس توازو کے نتیجے میں اللہ تبارک تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عزت کے فیصلے فرماتے ہیں اس دن بھی میں نے یہ روایت سنائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لیے جھگ جاتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں اسے عزتوں سے نوازتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ ضرور فیل کرے گا میں نیچے ہو گیا میں جھگ گیا لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت سے مالا مال کر دیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے ایک مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بچر تھا قصاب تھا گوشت کاٹا کرتا تھا نوجوان لڑکا ہے اب وہ جہاں پر رہتا تھا اس کے قریب میں ایک اور لڑکی رہا کرتی تھی اس کا دل اس لڑکی پر آ گیا وہ لڑکی بھی اس سے محبت کرنے لگی اب دونوں ایک دوسرے سے محبت میں ہیں ایک دن یہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور اس نے یہ دیکھا کہ وہ لڑکی کہیں پر اپنے گھر سے باہر نکلی کسی کام کے لیے یہ پیچھے ہو گیا اب لڑکی آگے جا رہی یہ پیچھے جا رہا ہے یہ پیچھا کرتا گیا فالو کرتا گیا یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں پر کوئی سراؤنڈنگ میں نہیں تھا کوئی وہاں پر انسان موجود نہیں تھا تو اس لڑکے نے اس لڑکی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا اور غلط خواہش کا ارادہ کیا اس لڑکی نے اسے جواب میں یہ کہا کہ نہیں دیکھ جس طرح تو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے دل میں بھی تیرے لیے محبت ہے تو جتنا مجھ سے مجھ کو چاہتا ہے میں تجھے اس سے زیادہ چاہتی ہوں لیکن اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا اگر ہم معصیت میں مبتلا ہوئے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اس لیے میرے قریب بھی مت آنا انی اخاف اللہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے نہ جانے اس لڑکی کے اس بول میں کیا اخلاص تھا کیا ڈر تھا کیا اس کی دل سے وہ آواز نکلے تھے کہ میں اللہ سے ڈرتے ہوں ایسا افیکٹ ہوا ہے اس نوجوان پر اور اتنا اس کے دل میں اثر ہوا کہ نوجوان نے یہ کہا اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو کیا میں اللہ سے نہ ڈرو میں بھی اللہ سے ڈرنے لگا ہوں مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے روتا ہوا وہیں سے نکلا اور توبہ کرتا ہوا واپس آ گیا کتابوں میں لکھا ہے توبہ کرتا ہوا وہ واپس لوٹا اور توبہ کرنے کے بعد دل میں ارادہ کیا کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہونے والا تھا اس لڑکی نے میری عزت کو اور گناہ سے مجھے بچا لیا اب مجھے دین حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا کرنا ہے اسی وقت ارادہ کیا اور راستے میں نکل گیا کہ شہروں کا سفر کروں گا دور چلا جاؤں گا اور جگہ جا کر میں ایمان اور دین کو حاصل کروں گا علم حاصل کرنے کے لیے وہ راستے میں نکلا ابھی وہ گھر سے نکلا ہے ایک بڑے میاں کی ملاقات ہو گئی ایک بوڑھے میاں تھے وہ بھی راستے میں تھے بوڑھے میاں نے کہا میں بھی یہیں جا رہا ہوں نوجوان نے کہا میں بھی اسی راستے پر جا رہا ہوں دونوں نے کہا چلو ساتھ میں ساتھ رہے گا دونوں نکل پڑے گرمی کا زمانہ ہے سخت دھوپ ہے لیکن ابھی چند قدم آگے بڑھے نوجوان نے دیکھا بوڑھے میاں نے دیکھا کہ دونوں جیسے جیسے چلتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور بادل کے سائے کی وجہ سے وہ سورج کی تمازت سے اور دھوپ سے بچ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہے کہ دونوں چل رہے ہیں ساتھ میں بادل کا ٹکڑا چلتا ہے نوجوان یہ سوچتا ہے یہ بوڑھے میاں کوئی بڑے اللہ کے ولی ہے کہ یہ چل رہے ہیں میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں سر پر بادل کا ٹکڑا بھی میرے ساتھ میں چل رہا ہے ادھر بوڑھے میاں یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اللہ کو میری عبادتوں پر پیار آ گیا ہے اور آج اللہ نے غیب سے میرے لیے سبب بنایا کہ اللہ نے میرے سر پر بادل کا ٹکڑا رکھ دیا یہ بھی خوش ہے وہ بھی خوش ہے بوڑھا سمجھتا ہے یہ اللہ کی میرے اوپر مہربانی ہے نوجوان سمجھتا ہے یہ بوڑھے کی کرامت ہے اور دونوں اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں تین دن تک سفر کرتے رہے بادل کا ٹکڑا اسی طرح ساتھ میں چلتا رہا جب تین دن پورے ہو گئے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ دونوں کا روٹ اپ چینج ہو رہا ہے بوڑھے میاں کو رائٹ میں جانا ہے نوجوان کو لیفٹ میں جانا ہے دونوں نے الگ سلے کیا ملاقات کی دونوں الگ ہوئے جیسے ہی دونوں الگ ہوئے بوڑھے میاں نے آگے جب وہ بڑے ہیں تو دیکھا کہ بادل کا سایہ گائے وہ بادل کا ٹکڑا وہ سایہ نظر نہیں آتا ہے بوڑھے میاں نے مڑ کر دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ نوجوان کے سر پر وہ بادل کا ٹکڑا ہے نوجوان چل رہا ہے اور بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ میں چل رہا ہے بوڑھے میاں کہنے لگے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ نے میری عبادتوں پر مجھے انعام دیا یہ تو اس نوجوان کا کمال ہے کہ جس کے جس کی وجہ سے میں بھی بادل کے ٹکڑے میں چلتا رہا فوراً دوڑتے ہوئے بوڑھے میاں نوجوان کے پاس آئے کہنے لگے کون ہے تو اور میری تو بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں سمجھا کہ یہ نعمت میرے لیے ہے یہ تو نعمت تیری تھی اور تیرے بدلے میں میں بھی نعمت حاصل کر رہا تھا نوجوان کو پوچھا تو کون ہے نوجوان نے اپنا پورا واقعہ سنایا یہ سننا تھا بوڑھے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے وہ بوڑھے میاں کہ دیکھا نوجوان ایک بار تو نے توبہ کا ارادہ کیا سچے دل سے مولا کے سامنے معافی مانگے اللہ کیسا کریم ہے کہ اس نے معافی نہیں کیا تیرے سلپ سر پر بادل کے ٹکڑے کو بھیج دیا تاکہ وہ تیرا سایہ کرتا رہے اور نوجوان یاد رہے رکھنا جو خدا تجھے دنیا میں تیرے سل پر بادل کے ٹکڑے کا سایہ رکھ سکتا ہے کل قیامت میں وہ تجھے عرش کا سایہ بھی نصیب کر سکتا ہے تو میرے بھائیو ہمیں نہیں معلوم کون سی ایسی اچھی ادا ہم سے ہو جائے کون سا ایسا عمل ہم سے ہو جائے جس پر اللہ ہمیں عزتوں سے مالا مال کر دے با عزت اور معزز بنا دے عزت دینے والا اللہ ہے ذلت دینے والا اللہ ہے جب وہ عزت دینے پر آتا ہے بہانہ مل جائے اللہ تعالیٰ معزز بنا دیتا ہے اور جب ناراض ہو جاتا ہے تو و خار کر کے رکھ دیتا ہے ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرو بغداد کا مشہور واقعہ ہے ایک پہلوان وہاں رہا کرتا تھا جنہیں لوگ جنید پہلوان کہتے تھے بہت بڑا ریسلر تھا اور حکومت کا ریسلر شاہی ریسلر تھا کہ بادشاہ نے اسے پالا اور اپنی نگرانی میں رکھا تھا اس زمانے کا یہ جنید پہلوان ہے اور ایسا ریسلر تھا کہ بڑے بڑے ریسلرز مقابلہ کرنے کے لیے آئے لیکن جنید ہی ہمیشہ گولڈ میڈل لے جاتا ایسا زبردست یہ ریسلر ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا جنید پہلوان سے ریسلنگ کرنے کے لیے ایک بوڑھا آیا بالکل کمزور دبلا پتلا بوڑھا اور اس نے آ کر یہ چیلنج کیا بادشاہ کے دربار میں کہ میں شاہی پہلوان جنید سے ریسلنگ کرنا چاہتا ہوں سارے لوگ حیران ہو گئے یہ بوڑھا کمزور دبلا پتلا جنید پھوک مارے گا یہ اڑ جائے گا یہ جنید کا کیسے مقابلہ کرے گا یہ کیسے ریسلنگ کرے گا لوگوں نے بہت سمجھایا کہ کیوں اپنی جان کو برباد کر رہا ہے کیوں اپنی ہڈیاں توڑوانا چاہتا ہے چلا جا یہاں سے اس نے کہا اوپن چیلنج میں جنید سے ریسلنگ کرنا چاہتا ہوں اور دیکھ لینا میں اسے پچھاڑ کر رہوں گا برحال کر دی گئی فائٹ اور دونوں کے بارے میں طے گیا کہ فلاں جگہ پر فلاں رنگ میں ان دونوں کا مقابلہ ہوگا جب دونوں آمنے سامنے ہوئے ایک طرف جنید پہلوان ہے اور دوسری طرف وہ کمزور بوڑھا ہے پہلوانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ فائٹ سے پہلے شیک ہینڈ کیا کرتے ہیں جب یہ دونوں شیک ہینڈ کر رہے تھے اس وقت بوڑھے نے جنید کو یہ کہا کہ جنید مجھے پتا ہے میں تجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن جنید میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں ایک سید ہوں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خون کا رشتہ ہے میں ایک سید زیادہ ہو میرے گھر پر میرے بچے بھوکے ہیں گھر پر فاقے چل رہے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ایک سید کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگا کرے اس لیے جنید میں مقابلے کے لیے آیا ہو جنید اگر آج تم ہار گئے نتیجے میں مجھے انعام ملے گا انعام ملے گا اس کے بدلے میں میں اپنے گھر والوں کو اپنے گھر کے سید زادوں کو میں کھانا کھلاؤں گا ان کا فاقہ ختم ہو جائے گا جنید مرضی تیری ہے لیکن یاد رکھنا تو آج اس سے مقابلہ کر رہا ہے جس کا تعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے یہ جملہ سننا تھا جنید کی دنیا بدل گئی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جنید کے دل میں بات آ گئی زیادہ میرے سامنے موجود ہے میں اس اس کے سامنے ہار جاؤں گا گا گا برداشت کر لوں لیکن سے مقابلہ نہیں کروں فائٹ شروع ہوئی ہے مصنوعی طور پر تھوڑی دیر جنید پہلوان لڑتا رہا اس کے بعد میں اس نے موقع دے دیا بوڑھے کو بوڑھے نے جنید کو گرا دیا پچھاڑ دیا سینے پر پر بیٹھ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھا میں نے جنید کو شکست دے دی ہے اور میں کامیاب ہو گیا سارے لوگ حیران جنید پہلوان کو کیا ہو گیا جنید نے ہماری ناک کٹوا دی ایک کمزور بوڑھے سے وہ ہار گیا بہرحال بوڑھے کو انعام مل گیا بوڑھا انعام لے کر اپنا مال لے کر روانہ ہو گیا ادھر جنید کی شکست ہو گئی لوگوں میں چرچے چل رہے ہیں رات کا وقت ہوا ہے جنید سونے کے لیے گیا ابھی وہ سویا ہے خواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی زیارت ہوئی ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا اے جنید اے جنید آج تُو نے میری اولاد پر رحم کیا ہے اللہ بھی تیرے اوپر رحم کرے گا اور اے جنید اے جنید آج نے میری اولاد کو عزت کے ساتھ میں اس کے ساتھ معاملہ کیا اسے عزت دی ہے نے میری اولاد کو عزت دی ہے دیکھ لینا پروردگار تجھے عزت دے گا اور وہ صبح ہوتے ہی جنید کی زندگی بدل گئی جنید کی لائف بدل گئی جنہیں کل تک لوگ جنید پہلوان کہا کرتے تھے آج پوری دنیا دنیا اسی جنید پہلوان کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہتی ہے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جب عزت دینے پر آئے اتنا بڑا معزز بنا دیتا ہے بظاہر جنید نے عزت ذلت کو مول لیا نتیجے میں اللہ نے زندگی بھر کے لیے عزت سے نواز دیا اللہ تبارک و تعالی ذلت بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے دعا کرو اللہ ہمیں دنیا میں معزز بنائے آخرت میں معزز بنائے اور ذلت اور خاری سے ہماری حفاظت فرمائے شروع میں میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی تیسرے پارے کی آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اس آیت کریمہ کا ایک بڑا پیارا وظیفہ آپ کو بتلا کر بات ختم کرو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایک دن جمعہ کی نماز میں نہیں پہنچے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا معلوم کر لیا کہ آج معاذ جمعہ میں نہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے کیا ہو گیا میرے ماس کو آج جمعہ میں اس نے حاضری نہیں دی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا خود ماس کے گھر پر جا کر ان سے ملتا ہو اور پوچھتا ہو کہ میرے ماس کو کیا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہمارے نبی نے پوچھا کیا بات ہے آج آج تم تم جمعہ میں نظر نہیں آئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تیاری کر کے لی کر کے جمعہ کے لیے نکلا تھا میں گھر سے نکل چکا تھا جمعہ کی نماز کے لیے میں راستے میں تھا ایک یہودی نے مجھ کو پکڑ لیا اور یہ وہ یہودی ہے جس سے میں نے چالیس درہم قرضہ لیا تھا فورٹی درہم قرضہ لیا تھا یہودی نے میرا راستہ روک لیا مجھے جانے نہیں دیا اتنا پریشان کیا کہ میرا قرضہ ادا کر ورنہ جانے نہیں دوں گا ایسا مجھے روکا کہ میری جمعہ کی نماز میں مس ہو گئے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماد اے ماد میں تمہیں ایسا وظیفہ بتلاؤ بتلاؤ میں تمہیں ایسا وظیفہ بتلاؤ کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی تمہارا قرضہ ہوگا تم ڈیپٹ میں پھنسے ہوئے ہوں گے یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ اللہ تمہارے قرضے کو ختم کر دے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ روزانہ ان دو آیتوں کی تلاوت کرو روزانہ اس کا معمول بنا لو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے قرضوں کو ختم کر دے گا تو یہ ہے وہ آیت آیت کریمہ قل اللہم مالک الملک سے لے کر اس کے بعد دوسری آیت تو لجو لیلہ فی نہار میرے بھائیو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل اور وظیفہ ہے جو لوگ لونز میں مرگیجز میں ڈیپس میں پسے ہوئے ہیں بڑا پیارا وظیفہ ہے روزانہ کا معمول بناؤ یہ دو آیت کریمہ کی ایک مرتبہ کم از کم تلاوت کر لو انشاءاللہ تعالی میرے نبی کا فرمان ہے پہاڑوں کے برابر قرضہ ہوگا اللہ سارے قرضے کو ختم کر دے گا اللہ ہم سب کو عمل کرنے والی زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو معزز بنائے اور ذلت اور خاری سے حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین دعا سے پہلے دو ضروری باتیں آپ کو بتلا دو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاء اللہ جیسا کہ اعلان بھی کیا گیا آئندہ کل میرے بھائی قاری احمد علی فلاحی صاحب اس سفر کا اپنا آخری بیان کرنے کے لیے ہماری مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دوپہر کو ایک بجے جمعہ سے پہلے ان کا بیان ہوگا بیان کے بعد خطبہ بھی پڑھائیں گے نماز بھی پڑھائیں گے یہ بہت ہی پیارا اچھا موقع ہے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ضرور شرکت کریں اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو بھی لے کر آئے انشاءاللہ تعالی اللہ بہت فائدہ ہوگا اور ابھی عصر کی نماز کے وقت میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو ایک بھائی سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے بتا بتلایا کہ موریسنز جو بلکبن میں ہے اس کا ہمارا جو پورا سٹاف ہے مسلمانوں کا ہمارے بھائیوں بہنوں کا ہم سب نے مل کر ایک کلیکشن کیا ہے برما اور آسام کے غریبوں کے لیے اور یہ موریسن کے سٹاف کی طرف سے 270 پاؤنڈز ابھی ہمیں برما اور آسام کے لیے دیے گئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائی بہنوں کی عمروں میں روزی میں برکت نصیب فرمائے درود شریف پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید و مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا ذاب النار رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لی والدی و للمؤمنین یوم يقوم الحساب باب اللہم انا نسلک الجنة الفردوس ونعوذ بکا من النار ونعوذ بکا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بڑے گنے گار و خطاکار ہے مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گدری ہے اللہ بدن کا ایک ایک بال گنے گار ہے ایک ایک عزو گنے گار ہے سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے مولا مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے اللہ ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے ہر پریشان حال کی پریشانی کو ختم فرما دے نولا کریم گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما دے دنیا میں بھی معزز بنا دے آخر آخرت میں بھی معزز بنا دے اور ذلت و خار والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے رب کریم ہمارے والدین پر ہم فرما دے اگر زندہ ہو تو خدمت کرنے والا بنا دے مرحوم ہو چکے ہیں تو مولا ان کی مغفرت فرما دے اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے نہ جانے کب بلاوا آ جائے اللہ اتنا کرم تو ضرور کر دینا کہ جب ہماری آخری گڑی آ جائے ملک الموت کی حاضری ہو جائے جائے اللہ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دینا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا مانا گنہ گار و خطا کار ہے لیکن ہم سب تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما سفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب